حقیقت یہ ہے کہ قوم سبا کے لیے خود اس جگہ ایک نشانی موجود تھی جہاں وہ رہا کرتے تھے دائیں اور بائیں دونوں طرف باغوں کے دو سلسلے تھے اپنے پروردگار کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر بجا لاؤ ایک تو شہر بہترین دوسرے پروردگار بخشنے والا